نحمده على رسوله الكريم رسول بعد امہ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب لي لي صدري ويسر من لساني الرحیم قولي سورة اللہ سبق نمبر 281 آیت نمبر 1 سے 22 تک لسن نمبر 281 آیت نمبر 1 ٹو 22 لفسی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ تحقیق سن لی اللہ نے قولا بات اللہ تی اس عورت کی تجا دل کا جو جھگڑ رہی تھی تجھ سے فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں و تشتکی اور شکایت کر رہی تھی الا اللہ سے واللہ اور اللہ تعالی یسمع سن رہا تھا تحاور کما تم دونوں کی گفتگو کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمی ان سننے والا ہے بصیر ان دیکھنے والا ہے الدینہ وہ لوگ یوزاہرونا جو زہار کرتے ہیں من کم تم میں سے من نسا اہم اپنی بیویوں سے ماہن نہیں وہ امہاتہم ان کی مائیں ان امہاتہم نہیں ان کی مائیں ای مگر وہ عورتیں ولد نہم جنہوں نے جنم دیا ان کو ان نہم اور بے شک وہ لقولون البتہ کہتے ہیں من کرن من کر ناپسندیدہ من القولی بات میں سے وزورا اور جھوٹ و ان اللہ اور بے شک اللہ تعالی لفون البتہ معاف کرنے والا ہے غفور بخشش فرمانے والا ہے والذین اور وہ لوگ یظاہرون جو زہار کرتے ہیں من اہم اپنی بیویوں سے ثم پھر یا دونا وہ لوٹنا چاہتے ہوں لما واسطے اس کے جو قالو انہوں نے کہا فتحریر رقبت پس آزاد کرنا ہے ایک گردن کا من قبلی اس سے قبل تماسا کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں ذالکم یہ بات تو عزو نبی تم نصیحت کیے جاتے ہو ساتھ اس کے واللہ اور اللہ تعالی بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبیر باخبر ہے فمن تو جو کوئی لم نہ یجد پائے فسیام تو روزے رکھے شہرئی نے دو مہینوں کے متتابیائی نے پیدر پے من قبلی اس سے قبل تماسا کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں فمن تو جو کوئی لم نہ یستطع استطاعت رکھتا ہو فت ہو تو کھانا کھلانا ہے ستی نہ ساٹھ مسکینن مسکینوں کا ذالے کا یہ لتو منو تاکہ تم ایمان لاؤ بلا ہی اللہ پر و رسول اور اس کے رسول پر وتل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدود ہیں ولل کافرینا اور کافروں کے لیے عذاب العلیم عذاب ہے دردناک ان الزین بے شک وہ لوگ یحادون جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اللہ تعالی کی و رسول اور اس کے رسول کی کبی تو ذلیل کیے گئے کما جیسا کہ کبھی تلدین ذلیل کیے گئے وہ لوگ من قبل جو ان سے پہلے تھے وقد اور تحقیق انزل نازل کی ہم نے آیاتن آیات بیناتن روشن واضح ولیل کافرینا اور کافروں کے لیے عذابن عذاب ہے مہین رسوا کرنے والا یوم جس دن یب آسم اللہ اٹھائے گا ان کو اللہ جمی ان سب کو فیونب اہم پھر وہ آگاہ کرے گا ان کو بما املو ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے احسا اللہ گن رکھا ہے اس کو اللہ نے وہ نسو اور وہ بھول چکے ہیں اس کو واللہ اور اللہ اللہ شعی ان ہر چیز پر شہید گواہ ہے الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی یا علم جانتا ہے ما فی سماواتی جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے ما یکونو نہیں ہوتا من نجوا سرگوشی میں سے سلاستن تین کی اللہ مگر ہوا وہ اہم چوتھا ہے ان کا خم ستن اور نہ پانچ کی اللہ ہوا مگر وہ سادس ہم چھٹا ہے ان کا ولا اور نہ ادنا کمتر من ذالکا اس سے ولا اور نہ اکثر زیادہ اللہ مگر ہوا وہ معہم ان کے ساتھ ہے ائی نما کانو جہاں کہیں وہ ہوں سما پھر یونب اہم وہ آگاہ کرے گا ان کو بما املو ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے یو القیامہ قیامت کے دن ان اللہ بے شک اللہ تعالی بکل شعی ان ساتھ ہر چیز کے علیم علم رکھنے والا ہے الم ترا کیا نہیں تم نے دیکھا ال الزینہ ان لوگوں کی طرف نہو جو روکے گئے ان نجوا سرگوشی سے ثم یعودون پھر وہ لوٹتے ہیں لما واسطے اس کے جو نہو وہ روکے گئے تھے انہو جس سے وہ یتنا اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہیں بل اس میں ساتھ گنا کے بل ادوان اور زیادتی کے وماسیت رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے وہ ادا جاؤ کا اور جب وہ آتے ہیں تیرے پاس حیو کا وہ سلام کرتے ہیں تجھ کو بما ساتھ اس کے جو لم یوحیے کا نہیں سلام کیا تجھ کو بھی ساتھ اس کے اللہ اللہ نے وہ اقولون اور وہ کہتے ہیں فی انفسہم اپنے نفسوں میں لولا کیوں نہیں یعذبن اللہ عذاب دیتا ہم کو اللہ بما نقول ساتھ اس کے جو ہم کہتے ہیں حسبہم جہنم کافی ہے ان کو جہنم یسلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں فبئس المصیر پس بدترین ٹھکانا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ادا تنا تم جب تم سرگوشیاں کرو پوشیدہ بات کرو فلا تنا جاؤ پس نہ تم سرگوشیاں کرو بل اس میں سات گناہ کے ودوان اور زیادتی کے وماسیت الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے وطنا جاؤ اور پوشیدہ بات کرو بر سات نیکی کے و تقوا اور تقوا کے و تق اللہ اور ڈرو اللہ سے الذی وہ ذات الہی اس کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے ان نمن نجوا بے شک سرگوشی منش شیطان شیطان کی طرف سے ہے لیا زن آمنو آ منو تاکہ غمگین ہو وہ لوگ جو ایمان لائے ولیسا حالانکہ نہیں بدار رحم ضرر دینے والی ان کو شعی کچھ بھی اللہ بزن اللہ مگر اللہ کے عزن سے اللہ ہی اور اللہ پر فلی توکل المؤمنون پس چاہیے کہ توکل کریں مومن یا ایو الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذا قیل لکم جب کہا جائے تم سے تفسحو جگہ پیدا کرو کشادگی پیدا کرو فل مجالس مجلسوں میں فف سہو تو کشادگی پیدا کیا کرو یف سہ اللہ لکم کشادگی پیدا کر دے گا اللہ تمہارے لیے وہ ادا قیلا اور جب کہا جائے ان شزو اٹھ جاؤ فن شزو تو اٹھ جایا کرو یارف اللہ بلند کرتا ہے اللہ الدینہ آ منو ان لوگوں کو جو ایمان لائے من کم تم میں سے ولدینہ اور وہ لوگ اوت العلم جو دیے گئے علم درجات درجوں میں واللہ اور اللہ بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبیر باخبر ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ادا جب نہ جئی تم سرگوشی کرو تم ار رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم فقط دمو تو پیش کرو بے ندی پہلے نجواکم کم اپنی سرگوشی کے صدقہ صدقہ ظال کا یہ بات خیر الکم بہتر ہے تمہارے لیے وہ اطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے فعلم تجدو پھر اگر نہ تم پاؤ فن اللہ تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم غفور الرحیم ہے اشفق تم کیا ڈر گئے تم انتقدمو کہ تم آگے بھیجو پیش کرو بے نہ یدعی کم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقات صدقات فضلم تف آلو پھر جب نہ تم کرو تاب اللہ علیہ کم اور مہربان ہوا اللہ تم پر فعقیم عقی تو قائم کرو نماز و آت الزکاتا زکاتا اور ادا کرو زکات و عتی اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی و رسول اور اس کے رسول کی اور اللہ تعالی خبیر باخبر ہے بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں ال الزین ان لوگوں کی طرف طول جنہوں نے دوست بنایا قومن ایک قوم کو غدب اللہ علیہم غزبناک ہوا اللہ ان پر ماہم نہیں وہ من کم تم میں سے ولا اور نہ سے میں سے ویحلفون اور وہ قسمیں کھاتے ہیں الکذبی جھوٹ پر وہم یا لمون اور وہ جانتے ہیں اعد اللہ لہم تیار کیا اللہ نے ان کے لیے عذابن شدیدن عذاب شدید سخت ان بے شک وہ سا برا ہے ماکانو یا ملون جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں اتخذو انہوں نے بنا لیا ایمان اپنی قسموں کو جنتن ڈھال فسدو دو تو انہوں نے روک دیا ان سبیل اللہ کے راستے سے فلہم تو ان کے لیے عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا لن تغنیا ہرگز کام نہ آئے گے انہم ان کو اموالہم ان کے مال ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد من اللہ اللہ سے شع کچھ بھی الاقا یہی لوگ اصحاب النار آگ کے ساتھی ہیں ہم فیحا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یوما جس دن یب آسم اللہ ہو اٹھائے گا ان کو اللہ جمی ان سب کے سب کو فیاح لفونا پھر وہ قسمیں کھائیں گے لہو اس کے لیے کما جیسا کہ یا لفونا وہ قسمیں کھاتے ہیں لکم تمہارے لیے وہ یہ سبونا اور وہ سمجھتے ہیں انہم بے شک وہ اللہ ان اوپر ایک چیز کے ہیں الا خبردار ان نہ بے شک وہ حمل کا زبون وہی جھوٹے ہیں استحوزا غالب آ گیا گھیر لیا احاطہ کر لیا علیہم ان پر اشیتانو شیتان نے فانساہم ہوں تو اس نے بلوا دیا ان کو ذکر اللہ اللہ کا ذکر الا یہی لوگ ہزب شیتان شیتان کا گروہ ہیں اللہ خبردار ان بے شک ہزبا گروہ اشیتان شیتان کا ہم الخاصرون وہ خسارا پانے والے ہیں ان الزین بے شک وہ لوگ یحادون اللہ جو مقابلہ کرتے ہیں اللہ کا وہ رسول اور اس کے رسول کا الاح کا یہی لوگ فل ادلینا سب سے ذلیل ترین میں سے ہیں بریکٹ میں مخلوق لکھ لیجیے ذلیل ترین مخلوق میں سے ہیں کتب اللہ لکھ دیا اللہ نے اغلبن البتہ میں ضرور غالب آؤں گا انا میں و رسولی اور میرے رسول ان اللہ بے شک اللہ تعالی قوی قوت والا ہے عزیز زبردست ہے لا تجدو نہ تم پاؤ گے قومن ایک قوم کو یؤمنون جو ایمان رکھتی ہو باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت پر یوادونا وہ محبت رکھتے ہوں اس سے من جس نے حاد اللہ مخالفت کی اللہ کی و رسول اور اس کے رسول کی ولو کانو اور اگرچہ ہوں وہ آبا اہم ان کے آبا و اجداد او ابنا اہم یا ان کے بیٹے او اخوان یا ان کے بھائی او اشیرت یا ان کے اہل خاندان الا یہی لوگ کتب اس نے راسخ کر دیا لکھ دیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں المان ایمان و ادہم اور تائید کی ان کی منہ ساتھ ایک روح کے اس سے ودخل اور وہ داخل کرے گا ان کو جناتن باغوں میں تجری بہتی ہیں منتہ حل انہار ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیحا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں رضی اللہ عنہم راضی ہو گیا اللہ ان سے وردو اور وہ راضی ہو گئے اس سے کا یہی لوگ حزب اللہ اللہ کا گروہ ہیں اللہ سنو انا بے شک حزب اللہ ہی اللہ کا گروہ ہم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون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 ألا إن حزب الله هم المفلحون